اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے الحاقہ ثابت ہونے والی ملحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی وما ماں ادرا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے کذبت سمود و عاد عاد بالقارعہ سمود اور نے اس کھٹ کھٹانے والی کو یعنی قیامت کو جٹلایا ہاں سمود فلی کو بتوا تو جو سمود تھے وہ حد سے بھری ہوئی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے یعنی حد سے بھری ہوئی آواز وہ اما آدن اور جو آت تھے فہلی کو بریحن سرسرن یا وہ <coughs> ہلاک کیے گئے سخت ٹھنڈی اور بہت تیز ہوا کے ساتھ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية اس نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائے رکھا رسومن تو وہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی یعنی وہ ہوا انہیں جڑ سے اکھاڑ رہی تھی فطر القوم فیہا سرعا بس تو انہیں دیکھے گا دیکھے گا قوم کو سرعا گرے ہوئے کانہم اعجاز نخل خاویہ جیسے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں فہل تارا لہم من باقیہ پس کیا تو ان کے لیے دیکھتا ہے کوئی باقی رہنے والا وجا فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه اور فرعون اور جو ان سے پہلے تھے اور الٹی ہوئی بستیوں والے انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا گناہ کیا فعصوا رسول اور فاخذهم ہم فاخہ ہم تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت گرفت میں پکڑا زیادہ ہونے والی رابیہ یا سخت <coughs> انا لمبا پغل ناؤ حمل في کمفل یقیناً ہم نے جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ و تاکہ ہم اسے تمہارے لیے بنا دیں نصیحت اور یاد رکھے اسے یاد رکھنے والا کان الفیقہ فصور نفقہ تم واحدہ تو جب سور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنا وہ حمیل تل ارب ولجی واحدہ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ دونوں ٹکرا دیے جائیں گے ایک بار ٹکرانا فیوم ادم وقعت الواقع تو اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی ون شقت اسما فہیہ یوم ادم واہیہ اور آسمان اس دن پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا والملک ملک اعلی ارجائیہ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے وہ یحمل عرش ربک فوقهم یوم ادن ثمانیہ اور تیرے رب کے عرش کو ان کے اوپر اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یوم تعرضون لا تخفا منکم خافیہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی مخفی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو وہ جی کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا فیقول تو وہ کہے گا ہا امکرا او کتابیا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو انی دن تو انی ملاقن حسابیہ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں فہو فی عیشت راضیہ تو وہ ایک رضا مندی والی خوشحالی والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ ایک بلند باغ میں جنت میں قطوفہ دانیہ جس کے میوے یا جس کا چنا ہوا پھل قریب ہوگا کلو و شرابو ہنی ام بیما اسلف تم فل مل کھاؤ اور پیو ہنی ان خوشگوار یا مزے سے اس وجہ سے جو تم نے کمایا گزشتہ دنوں میں وہ اما من اوتی یا کتاب بشیمالی اور وہ کہ جس کا نامہ اعمال اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول یا لئی تنی لم اوت کتابیا تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا ولم ادری ما حسابیا اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے یا لیتہا کا القاضیہ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی ما اغنا عنی مالیا مجھے میرے مال نے کفایت نہ کیا کوئی فائدہ کام نہ آیا حلق عنی سلطانیہ مجھ سے میری سلطنت میری حکومت برباد ہو گئی کھو گئی خزو اس کو پکڑو فہلو اسے توق پہنا دو ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو جہنم میں پھینک دو ثم ذراعا سلسلہ <coughs> پھر اسے ایک زنجیر میں کہ جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو <coughs> یہ ستر ہاتھ سو فٹ بنتا ہے انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا والا اور نہ ہی یہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا تھا فلیس الوم ہونا حمیم سو آج یہاں اس کا کوئی دلی دوست نہیں ہے والا تعامل اللہ اور نہ ہی کوئی کھانا ہے مگر غسلین کا اس لین ایک درخت کا نام ہے یا پھر خون اور پیپ اسے بھی اس لین کہتے ہیں لا اکلوہ الا الخاطئون جس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار ہی فلا اقسم بما تبصرون پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے انہو لقول رسول کریم یقیناً یہ باعزت رسول کا قول ہے وما بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تنزیل من رب العالمین یا رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے فلو تقول علینا بعض الاقاویل اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کے لگا دیتے منسوب کر دیتے لأخذنا منه بالیمین تو یقیناً ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ثم لقطعنا منه الوتین پھر یقیناً ہم اس کی شہرگ کاٹ دیتے فما منکم من احد عنه حاجزین پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں تھا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً وہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں پر حسرت ہے وہ اندق ال یقین اور یقیناً یہ ایک ثابت شدہ یقین ہے فصب بسم وبک العظیم پس اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر